حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عہد کے روز انصاری لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہم زخمی ہیں اور تھکے ہوئے بھی تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قبریں کھو دو اور کھلی کھلی بناؤ اور دو دو اور تین تین کو ایک ایک قبر میں دفنا دو کہا گیا کہ آگے کسے کیا جائے فرمایا جسے قرآن زیادہ یاد ہو ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد عامر بھی اسی دن شہید ہو گئے تھے اور وہ دو آدمیوں کے ساتھ دفن ہوئے تھے یا کہا کہ ایک آدمی کے ساتھ سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو پندرہ